مصطفى سيد الأنبياء وعلى آله بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته صلوا شہر پہ کتاب پہ حاضری نصیب ہوئی اللہ اللہ جل شان صدقہ پاک محمد کریم صلی علیہ وسلم ہدایت نہیں جس طرح سا منشور ہے اسلام احوال غصے کے مطابق جناب کے سامنے مختصر وقت اسلح عقیدت ایک گل ایک مسئلہ بیان کر ومسألة التوحيد أو الشرك اسم غلط سبحان الله سبحان الله سبحان الله مسئلہ توحید اور شرک میں مغالطے کا مغالطے کا سبحان اللہ سبحان اللہ ہو سکتا ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ نے اس عنوان کو سنا ہو لیکن اس عنوان کو ثابت کرنا اس عنوان دلائل انہوں نے پہلی بار سبحان اللہ عنوان کا معروف ہونا کوئی نقصان نہیں کرنا جبکہ عنوان سے دلائل کا قیام معروف نہیں ہونا عنوان دا پہلا معلوم ہو جائے ہر گلے اور ہر گوے کی تو عنوان اگر سے پہلا معلوم ہے عنوان اس بات کا طریقہ جو معلوم نہیں ہے بیان سنا اللہ پاک تو الگ کسی اور پکارنا اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو پکارنا کبھی تو اس کو توفید اور شرک کا دار و مدار قرار دیا جاتا ہے یہ آخیا جاتا ہے کہ جی اللہ کے علاوہ کچھ ہو چکا ہے تو شرک ہو جائے ورنہ بہتری بعض اوقات زندہ سے مردہ کا فرق باقی کیا جاتا ہے زندہ اور مردہ کے ساتھ فرق کیا جاتا ہے کسی اگر زندہ کو پکارا تو شرمندہ ہوگا مدعا کو پکارا تو شرمندہ کبھی حاضر اور غائب کے ساتھ فرق کیا جاتا ہے جی اگر غائب ہے تو پکار میں شروع ہو جائے گا اگر حاضر ہے میں اس اپنے موضوع یہ یہ کرنا چیزاں فروئی اصولی توحید اور اور شرک کا دار و مدار کسی چیز کو وہ ابتدان نہ کران اگر سے وہ جڑا دشن لگا ہوئے خود کلا کا موضوع ہے لیکن اپنا دو ساتھ وہ ہے الوحیت بمانا استحقاق عبادت یا الوحیت بمانا عبادت کا مستحق سمجھ یا رب سمجھ ان دو چیزاں توحید اور شرک کا اللہ پکارنا نہ پکارنا زندہ سننا زندہ سے ماننا مردہ سے نہ ماننا یہ زندہ سے مانگنا اور مردہ سے مانگنا حاضر سے مانگنا غائب سے مانگنا یہ چیزیں نہیں ہاں، ہاں، ہاں، بتا یہ فرنگ اصل چیز ہے وہ عقیدہ پایا یعنی عبادت کا مستحق اللہ کو علاوہ کسی اور سمجھا جا رہے رب سمجھا جا رہے ہوں پکارے پکارے پکارے پکارے پکارے پکارے پکارے نہ نہ نہ زندہ زندہ زندہ سمجھے سمجھے نو نو نو نو بدلا حاضر ہر حال اور اور اگر یہ سارا کچھ یعنی عبادت کے لائق رب اللہ واسطے خاص سمجھے اور باوے نہ پکارے باوے زندہ نو باوے مردہ نو باوے حاضر نو باوے غائب نو وہ مومن ہے موحد blood pressure blood pressure blood pressure ہے موجب نہیں ہوتی علت موجب ہوتی ہاں، ہاں، ہاں۔ علامات ضروری نہیں ہر جس جگہ پہ علامت پائی پائی جائے چیز دور سے ہمیں دھواں نظر آتا ہے سردیوں میں دھواں علامت ہے آپ کی ہے کو مبین لیکن علت نہیں اس وجہ سے اگر وہی علامت کافر مشرق میں پائی جائے تو مشرق قرار دیں گے اگر مسلمان میں پائی جائے تو اس کو مومن ہی کہیں گے حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب پکارنا غیر اس کے لیے جو آیت پاک استدلال میں پیش کی جاتی ہے نہ چیز نے وہ نہیں مساجدہ تدعو مع اللہ کے کے لیے تو اللہ ساتھ کسی کو مت اس آیت کو یہ سمجھنا کہ پکارنا ہو گیا ایک کیوں جی کہ اس آیت کو مکمل پڑھ کے جب غور کرتے ہو نا بڑا غلط جا مانا ایسا بنتا ہے کہ دل کو کوئی بھی مشورہ وہ کہ مسجد اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو یہ تو ساتھ ہی لگ رہا ہے ظاہر کہ مسجد اللہ نال کی سنت کا لحاظ اگر تو بندہ کہہ رہا یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان اور ساتھ میں پکارتا ہے کسی دو بچے سپیکر بند کر وہ پانی لیا بچہ اور فلاں کا تو وہ مشرق ہو جائے گا کیوں مشرق ہو جائے گا کہ اس نے مسجد پہ بیٹھ کر اللہ کے ساتھ اور کو پکارا اور بیڑا غرب ہو گیا ہے ہوں لازمن بات ہوا اس آیت پاک کا تو مطلب صحیح اور یہاں پر یہ نہیں کہا گیا اللہ کے ساتھ کسی کو مت دوں یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ مساجد اللہ کے لیے تو اللہ کے ساتھ لحاظ سے اشارہ کرتی ہے تو مطلب جب مساجد اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ کسی کو مت ہو تو جب مساجد اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو میرا مطلب یہ نکلا کہ اگلی گل مرتب ہو رہی ہے پچھلی گل نکل نہ پکارنا یہ مرتب ہو رہا ہے کہ مساجد اللہ کے لیے خالی پکارنے کی بات نہیں یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ مارنا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکار ورنہ دوسرے کو جاتا ہر کسی کو پکار نہیں لیکن یہاں پر فرمایا جا رہا ہے مساجد اللہ کے لیے ان میں سے پیشا ہے اور دوسری ایک آیت ہے وہ بے وضاحت میں کہہ عبادت ارے بھائی اس کو کہتے ہیں علمی زبان میں مزاج مسل مساجد بول کر مراد عبادت مساجد مسجد مسجد سجدہ کا سجدے کی جگہ مسجد ہے عبادت کی جگہ اکثر مسجد ہے مساجد بول کی مراد کی عبادت دلیل اللہ فرماتا ہے ہر مسجد کے وقت ہر مسجد کے پاس زینت پکڑو زینت کو مراد لباس یہ شاید کا مانا ہے مسجد بول کے مراد ہے نماز مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کے نفس لباس پہلو ہے اس شاید کے قریب مراد لباس بھی فرضیت ثابت کی گئی کہ ننگیا نماز پڑھنا حرام اور اگر اس کہنے ہیں کہ مسجد بول کے مسجد ہی مراد ہے کہ مسجد بول کے نماز مراد ہے کیوں ذکر محل ارادہ ہے ہاں یعنی مجاز حالیت اور محلیت کی مسجد تھا نماز کی تو اس قرب اور تعلق کی وجہ سے مسجد بول کر وہ عبادت وہ صدقہ وہ نماز مراد لے لی گئی تو مانا بن گیا ہر نماز وقت لباس پہنو ننگیا ہو کے نماز نہ پڑھو انل مساجد للہ یہاں پر بھی وہی کچھ کہنا ہے کیوں اگر اچھی کہنے ہیں کہ مساجد کو مساجد ہی مراد ہے میرے کا مطلب ہے کہ مسجد کو باہر اگر یا رسول اللہ آخی جائے تو پھر سے شرک نہیں بڑھنا چاہیے مساجد مساجد کی ہو رہی ہے اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو تو لازم آئے گا کہ باہر مرضی مرضی مرضی پکاری پکاری پکاری جس میں وہ انسان سے اگر اس کا کوئی کار نہیں یعنی اگر سمجھے تو ہر جگہ پر سمجھتا ہے اگر نہ سمجھے تو ہر جگہ پر نہیں سمجھتا پھر ولا تدعوا مع الله إلها آخر اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکار اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکار بڑے اوٹھے سے کسی کو نہ پکار ایسے ہے کسی اور الہ کو نہ پکار معبود کو نہ پکار خدا نہ سب اور وہ صرف مطلق کسی کو نہ پکار یہ ہے مقید کہ اور الہ نہ پکار ہر ایک کی گل نہیں خدا سمجھ کے نہ پکار اتنے بھی وضاحت آ گئی یہ نہ خالی نہیں آیا لاکت وہ معاملہ ہے آخر اللہ کے ساتھ اور کو مت اور نہیں آیا اتنے آیا الہن آخر اور الہ کو مت پکار ہوں یہ ہے مقید یہ قانون ہوتا ہے کہ مطلق ایک ہی حادثے میں مقید پر محمول کیا جاتا ہے اصول فکر کا مسئلہ ہے مطلق میں مثال دے میں کہنا جی اندر آ جاؤں میرے ساتھی اندر آ کر میں یہ پابندی نہیں لاگا کہ فلاں فلاں مزہ کتا کے اندر آ جاؤ میں کہنا ساتھی اندر آ جاؤ تھوڑی دیر کے بعد میں کہنا یار پگا والے اندر آ جاؤ اور پہلا میں مسلم بول رہا ساتھی وہ پگا والے ٹوپی والے سارے بچے پھر تھوڑی دیر کے بعد میں کہنا جی پگا والے آ جاؤ ہوں سب جگہ سمجھ جائے گا اللہ نے فرمایا اللہ کے کے ساتھ کسی کسی کو چکا دوسرے مقام پر فرما دیا اور خدا خدا نو نہ نہ یہ یہ مطلب مطلب ہے ہے اس تو مطلب مراد بھی ہوئی کہ کلیا پکارنا ہر کا نہیں بلکہ سمجھ جی آیت قرآن دی وہ مطلب اور آیت پاک واضح ہو گیا ہو گیا کہ نہیں لا قدر لا لاہل آخر مطلب واضح کر دیتا فلا قدر محلہ آخر مساجے کا اشارہ وہ اشارہ یہ ہوئی تھی اللہ نہ اندر مساجے کا معنی ہو گیا لیکن اس کا اشارہ ہے اور جب فرمایا لا کا تو وہ مانتا ہے ہاں۔ اگر اس طرح قرآن پاک کو نہ سمجھا جائے تو طوفان کھڑا ہو جائے آپ اصل قرآن لڑ پڑے تعلق ہو جائے کوئی کسی نے ہاتھ آئے نہ سمجھنا اس طرح سمجھو بالکل مطلب بالکل واضح بات دوسروں کے لیے لگ رہی ہو واسطے بالکل بدلی ہے اور توجہ ذرا اور پکار سے گل نہ رہی گل پکار سے نہ رہی اور اس سے جا پہنچی کہ عبادت کسی کی نہیں بے شک نہ مستحق کی عبادت سمجھ نہ رب سمجھ بس یہ ہے مطلب سبحان اللہ اور بھاوے پکار تے بھاوے ہاں ہاں توجہ فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ اگے آ جا مسئلہ مردہ توحید کے خلاف نہیں مردن پکارنا خلاف ہے یہ بھی قرآن کا بالکل زندہ مردہ کے ساتھ توحید اور شخص کا فرق نہیں کیا گواہی بالکل Oh. اگر کہتے ہیں زندہ کو پکارنا شرک نہیں تو دوسرے آ گئے یعنی کی مطلب وہ مومن بن گئے اگر شرک ہے تو رسول مشرق بنتا ہے اور نہ او مشرق موحد تھی نہ رسول مشرق تھی معلوم ہوا گل زندہ کے پکارن پہ تو نہ پہ قدرت زندہ اور حاضر ایک قسم کا علم قدرت دتا ہوں کسی ایک گل بھاری نہیں لگتی اس گل کا دل دے بول نہیں آتا جی وہ پکار پیا کیوں سنتا پیا کر سکتا دے سکتا تو تو پھر پھر گل زندہ مردہ یا حاضر غائب بھی نہ اصل جا کے ٹھہری اس کہ کہ جنوں پکار پکار رہے رہے ہیں ہیں جن مدد مانگ علم ہونا چاہیے میں می قدرت ہونی چاہیے کس طرح کی جس نفع ہو سکے اور کوئی سمجھے مستقل مستقل اس کا اپنا لیکن نہیں مولا بھی دہ تعلق کر دیں ہمت خرچ کر دیں اور گل کیا مکی ہے کہ زندہ پکارنا توحید کو اخلاق کیوں نہیں سمجھا جاتا اس واسطے جی اللہ کا علم ہے کیوں علم ہے تو کیا کام ہے اس میں علم رکھا ہے قدرت رکھی ہے تو علم قدرت اللہ تعالیٰ کی کتنی چیزیں ہے اس کے مطابق کچھ نہ ہو پھر کوئی ایشو نہیں بننا کیونکہ علم تو آ گیا جب علم اور قدرت عطائی پہ جا کر شان ہے ہے یا بدتی رہی زندہ موجود فرق نہ آیا سفر یا زندہ ہو اس کو علم قدرت نہیں نبی ولی وفات تو بعد اللہ پکی اٹل کر امبیا السلام سارے نہیں نہیں نہیں رکھیا سب سب نال برابری برابری کی انہوں اللہ تعالی نے ضرور ایسی رکھی جیڑیاں کی وجہ سارے انسانوں کو نکالے اور اللہ کا قرآن پر تو قرآن کو سنا دیکھو حضرت سید اللہ عیشا رس اللہ علیہ السلام ٹھیک ہے میں اپنے مزید کی گل نہیں کرتا ماتا مطلب مجھے لگ جائے حضرت کیا زندگی اللہ تعالی انہوں دوسرے زندیا ورگا بنایا یا دوسرے زندیا تو انہوں دا بڑا ہی فرق ہے انہوں دا علم انہوں کی قدرت انہوں دی دل انہوں دا علم انہوں کی شان اگر دوسرا ورگی ہو رسول کیوں کیوں ہوگی اللہ فرماتا ہے میں خوب جانتا ہوں میں نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے اگر سارے کو جیسے ہوں جیسے تم میں ہر دعوی تک نشانی نہیں ہوتا اور کسی تھان سے دعوی فرض بھی ہو جائے سرکار اوقات اگر عثمان ورگا ولی ہوے تو وہ بھی فرما جاتا ہے قدمی ہا رہی اللہ رحمت کل ولی اللہ او لوگو میرا ایک قدم سارے ولیوں کی گردن پہ ہے تاں تو فرمائے ورنہ تو سونے نے میں تو تہاڈا مرکز بنائے اللہ تکبیر اللہ چشتی صاحب نبی اپنی پیاری شان کا دار پہ فرماندا ہے فرماندا ہے اور اپنے حکم دے رہا ہے کہ جنون اور بڑا سب کا کہوں نبی بولو بتاتا ہوں بتاتا رہوں گا اللہ کے گزارے کا ٹھیک ہے آج اس کے پاس دو پنجنے میں رکھنے پہ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ Gracias. تاں کر کے ذرا شاید غلط کہہ دیا ہوا کہ توبہ ثابت ہاں ہاں بے شک بے شک نہیں جاتا تو کسی جانا والا بھی وہ والا اگر میں مندہ دل کیا ہے خیر سمجھ رہا ہوں شیخ ابن تیمیہ کیا اس کے لالویت بنا سکتا ہے اصول فقہ علی کیا لکھ جاتے ہیں مطلب کی ہے سمجھ رہا میں دیکھ لے اپنا میں دیکھ لے اپنا اللہ تعالی گناہ گاروں کو بخش دے گا کوئی میرے جیسے ہوگا جا جڑا سمجھے لیکن نہیں بخشے گا ہر سیاح سمجھ رہے جب گناہ گاروں کو بخشے گا لیکن طریقے اور بخشے گا دلالت نفس دوسری قرآن کی مثال ہے اللہ فرماتا ہے والدین کو کھنا کھیا دے ولا تقل لهما اوف واہ واہ واہ سبحان اللہ واہ کیا بات ہے اوف دے کہنا کوئی چپیڑا مار لیا وہ اکھیا میں نے کیتا ہو میں تو چھتر مار دوں وہ پترا کیا قرآن کے اندر اوکھنا میں اوکھ نہیں آتا چھتر مار دوں پھر کچھ جگہ پتری ہو رہے ہیں کے کے اندر اندر چھپی ہمیشہ بولی جان جی جائے علم کو دور ہوتی ہوتی جاتی جاتی جہاں میں قریب چھپتی بندہ تو دیکھنا آپ چار دیواری دروازے پھر بکے بکے والے کپڑے کپڑے کے بچ شہر کے رکھو گے میں وہ بھی دسا نہیں فرما رہا ہے میں دستا رہا وہ کچھ جو تھی کھانے وہ کچھ جو تھی چھپا دے یہ مسئلہ کہنا ہوا یہ طبیعت کا مسئلہ حقیقت کا جی حقائق شریعت کا نہیں شریعت کا نہیں گل تو سمجھ آ رہی ہے تو معلوم ہوا نبی ایڈا جو نام فرما پے کھانے واسطے اگر نبی اپنی شان دوسرا تو نرالی نہیں دسنا چاہتا خصوصیت اور امتیاز کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تو کیوں بتا رہا یہ مطلب یہ نکلیا باقی علم اور قدرت اس نبی دوسرے نالوں بہت اچھے ہوتے ہیں برابر جو برابر نہیں ہوتے نا ہوں اگلی گل یہ ہے کہ کیا وفات نہ وفات نہ وشال نہ فوت ہونے نبی کی شان اللہ تعالی کھو لینا ہے سرو کر لینا ہے ہاں، ہاں، ہاں۔ جیت کا کھان جانچ اگر پیٹ کی پیڑ ہو رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ واہ اے تو میرے رنگا بے وقوف ہی آکھے گا کیڑی جی گل ہے ابھی کھانا دے جان دے نے اندر کیڑی کیڑی قسم دا پیا ہے لیکن کھیتے دی پیڑ ہوے تے پھر بھی جان یہ آئی اس کی کہ نعمت اس وقت خوش جان جس میں ناشکری ہو جس میں شکر قرآن کا سجا سجا سجا سجا ہونے مان لال دسی نبیل شکر گزار دنے یا ناشکری شکر گزار دنے شکر گزار دنے یا شکور بہت شکر گزار جن کو کہا گیا وہ نبی ہی تو ہے وہ نبی ہے بہت شکر گزار دل پہ ہاتھ رکھ کے کچھ دل کرن شکر شکر میں ہاتھ کما کرتے ہیں رب سونے نے اپنی شانہ دن ب دن ترقی دیتی کر کے اگر ہے نبی پاک سونے نے مدر دیتا فرمائے نے رب شان کوئی نہیں ان جگہ پر ان بتا دیتی ہے ان ترقی دے دیتی ہے وہ سونا نبی سے نبی رہ گئے سونے کا کاتے کا خوف بہت چھوٹا مار کے مردہ دن پر آئے شکریہ جو کچھ رکھ رہے ہیں بن رہی ہے چار سورت جی۔ سبحان اللہ ایک سورت ہے میں ہوں اپنی پنجابی آخنا ڈوڑا ڈوڑا تھی بھی کہہ دو آخر وہ سو دار ڈوڑا ایک ہے ٹوڑا ٹوڑے نو پکارے سبحان اللہ دوہرا دوہرے پکاوے جی تے کی ہاتھ کسے پہ آوے نہ کو میں سن نہ کوئی فائدہ ہن شیر تے نہیں دوہرا دوہرے نے پکارے تے بے وقوفی ہے بے عقلی ہے بے کار ہے بے فائدہ ہے لبڑا تو کچھ نہیں ضرور لگنا چاہیے لیکن سونا دے پکارا نارا نظر آیا ہوگی پکارے وہ نظر والا نہ ہو چوتھی سورت کے الٹ بن رہا ہے غلط کہنا بے روکیے کیونکہ فائدہ ہونا پہلی سورت نہ سڑک ہوں ادھر بھی نظر والا ادھر بھی نظر والا پکارا بھی نظر آنا جب پکاریا جا رہا وہ بھی نظر آ رہا بھی کرنا آ رہا بھی کرنا آ رہا ہے ہاتھ باہ پیے پکارے روک پال پیران پکارے پکارے روک پال پکارے ادھر ہی دیکھ رہا پیا ادھر ہی دیکھ رہا be زبانی نے بیان کے مطابق صحیح ہے علی کی فرمایا سارے تم جبل اور سارے پہاڑ نہ چھٹی دشمن پیچھو پیا ہوندے تر سو میل دا فاصلہ ہے اے شہر نوامن وچ اے مسجد نبوی دے اندر موجود نے تو جو ہن اے دیکھ رہے نے چوتھی سورج کی پکار والا نہ ہوئے نبی جی، کسی ویل کسی فرض ہوتا ہے اپنی شان دس جسے فرض ہوتا ہے چھپا چھپا چیزاں مالا بخاری فرماتی ہے بخاری میں وہ دیکھتا رہتا ہوں اور دیکھتا رہوں گا تم نہیں دیکھتے میں وہ دیکھتا رہتا ہوں دیکھتا رہوں گا تم نہیں دیکھتے اللہ اللہ اللہ ثابت ہو گیا کہ نبی دی نبی دی عید دوسرے ورگی نہیں ہوں اچھا ہیں اچھا، آیا تقید ہو جانی سی نہیں جی خبردار اللہ نے یہ مت کر رحمان دیا رحمت اتنے آ گئی کنجانا پرچنڈ بلانا وريا دي قومتي جو کرے آلالزا اندريه الله کی میرے پیڑ نہیں میں تو صرف کھانا ہی کرا امتی جو کرے آرزا زمین کو پہچان لینا زمین کا سب پچھان لینا زمین کے تھلے کی پچھان لینا جو بھی ہو جو بھی مخلوق سر کمال بلیاں میں یہ کمال ہے کہ اس کی مارفت پھر کوئی کوئی افراد کا شکار کوئی تفریح کا کوئی حدوں لگ گیا کوئی حدوں پچھاڑ رہ گیا لیکن واحد لوگ ہوں جی این حکمت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں کامیاب زندگی گزارن کی دعا بھی کرا سونے سبحان اللہ آپ نے نورانی اسلامی کتاب حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد کس کتاب کا استعمال کروایا اور ایسے بہت ہی بخیرے ہیں کہ اللہ اللہ تعالیٰ کی باتیں اللہ کے فقیروں کے پاس ہی ملتی ہیں ایسا فرق باتیں کر دیا جو لوگ نادان یا رسول اللہ کہنے کے سر کہتے ہیں یا علی یا خود کو سر کہتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ باتیں یہ حقائق انسان پینے میں سمو لے تو سارے مسائل یاد ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسایا تا دیر ہمارے سروں پر قائم ہو جائے گا کہ اب جو ہے دستابندی ہوگی اس بات کو سننا دینا میں خصوص خصوصوں کی سامنا شکر گزار میں مہربانی